الباب السادس والسبعون ومئتان باب النهي عن الغش والخداع جعل سازي اور دھوکا دہی کی ممانعت کا بیان والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر قصور کے تکلیف دیتے ہیں انہوں نے یقیناً بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا وعن ابی رضی اللہ عنہ ان رسول وسلم قال من حمل السلاح فليس ومن غشنا فليس منا رواه مسلم وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں اور جو ہمیں دھوکہ و فریب دے وہ ہم میں سے نہیں مسلم اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو آپ کی انگلیوں نے تری محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے غلے والے یہ کیا ہے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اسے بارش پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تو نے اس بھیگے ہوئے حصے کو غلے کے اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں یاد رکھ جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں وعنہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تناجشوا متفق عليه حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریداری کی نیت کے بغیر بولی میں اضافہ مت کرو بخاری و مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے کی نیت سے قیمت بڑھانے سے منع فرمایا ہے بخاری و مسلم وعنه رضی اللہ عنہ قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة متفق عليه الخلابة بخاء معجمة مكسورة وباء موحدة وهي الخديعة حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تو سودا کرے تو یہ کہہ دیا کر کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے بخاری و مسلم وعن ابی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا رواه أبو داود خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة أي أفسده وخدعه حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی بیوی یا اس کے غلام کو دھوکہ دے تو وہ ہم میں سے نہیں ابو داود